یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل جوان لہو کے پرسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن بہت کری تھا حسینہ نے نور کا دامن سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور نشات وصل حلال و عذاب ہجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں گرانی شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی